جو سب سے بڑا مسئلہ زیر بحث ہے میڈیا پر وہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے توہین رسالت کی سزا پر ملک کے اندر جو قانون بنایا گیا اس قانون کے خلاف اسلام دشمن عناصر مختلف انداز میں مختلف مقامات سے مختلف ذرائع سے جو آواز اٹھا رہے ہیں اس پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں میں بڑے مختصر وقت میں ان چند اعتراضات کا جواب دینا چاہوں گا سب سے پہلا اعتراض جو ٹی وی سکرین کے نام نہاد مسلم مفکرین جاوید احمد غامدی اور اس جیسے دوسرے روشن خیالوں کا ہے کہ توہین رسالت کی کوئی سزا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو شاید دن کے اجالے میں دوپہر کے وقت سورج کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی شخص سورج کی نفی کا اتنا جھوٹ نہ بول سکے جتنا بڑا یہ جھوٹ ہے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول ابن اشرف کو حکم دے کے قتل کروایا ابو رافع یہودی کو قتل کروایا ابن قتل کو اس حالت میں قتل کروایا کہ وہ کابت اللہ کی دیوار اور پردے سے چمٹا ہوا تھا ابن قتل کی لونڈی کو قتل کروایا گویا خدا کے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا گستاخ رسول قبیلے کا سردار ہو تو واجب القتل ہے گستاخ رسول عورت ہو تو واجب القتل ہے گستاخ رسول کعبے کی دیوار سے لپٹا ہوا ہو تو واجب القتل ہے اسے امن کے اس مقام پر بھی پناہ نہیں ہے میرے پاک پیغمبر نے گستاخان رسالت کے قتل کروائے ہیں یہ ان روشن خیالوں کا نام نہاد دینی سکالرز کا ایک بہت بڑا چھوٹ ہے قرآن و سنت سے توہین رسالت کرنے والے کے لیے سزائے موت متعین ہے اور حضور علیہ السلام نے وہ سزا دلوائی ہے دوسرا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ وسلام کے دور کے واقعات قانون نہیں بن سکتے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر میرے پیغمبر کے دور کے واقعات اور میرے پیغمبر کے احکامات قانون نہیں بن سکتے تو پھر قانون ہے کیا میرے پیغمبر کا حکم بھی اگر قانون نہیں ہے تو پھر قانون کی تعریف کرو قانون کیا ہے کیا قانون زرداری کا حکم قانون ہے بش کا حکم قانون ہے اوباما کا حکم قانون ہے اقوام متحدہ کا فیصلہ قانون ہے ہاں ہوگا امریکہ کے جوتے چاٹنے والوں کے لیے کی غلامی کرنے والوں کے لیے لیکن محمد کے غلاموں کے لیے محمد کا حکم ہی قانون ہے نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت پیغمبر کے غلاموں کے لیے پیغمبر کا حکم قانون ہے ہمارے لیے حضور علیہ السلام کے دور کے وہ واقعات قانون کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ اس قانون کے مقابلے میں آنے والے ہر قانون کو ہم پاؤں کی جوتی کی نوک کی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں نہیں مانتے اس قانون کو جو میرے پیغمبر کے قانون اور میرے پیغمبر کے حکم کے خلاف آئے تیسرا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ خلفائے راشدین کے جو فیصلے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے قانون کی یا قانونی نظائر کی میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ خلافت راشدہ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے خلافت راشدہ ایک ریاست ہے یا ایک عدالت ذرا فرق سمجھیے خلافت راشدہ ایک ریاست ہے یا ایک عدالت دونوں حیثیتوں سے وہ ایک ریاست ہے تو ان کا قانون ہمارے لیے قانون ہے اور اگر وہ ریاست نہیں عدالت ہے تو اس کی حیثیت اس سپریم کورٹ کی ہے جس سپریم کورٹ کے فیصلے کو قیامت تک آنے والی کوئی عدالت چیلنج نہیں کر سکتا اس کی حیثیت پھر اس سپریم کورٹ کی ہے اگر قانونی نظائر کے حوالے سے دیکھا جائے کہ خلافت راشدہ کے قوانین قانون نہیں بلکہ قانون ہمارے لیے تو قانون کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المحدیین جس طرح تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع بھی تم پر اسی طرح لازم ہے ہم خلافت راشدہ کو ریاست مانتے ہیں اور ان کے قوانین کو اپنے لیے قانون مانتے ہیں لیکن اگر تمہاری بات مان لی جائے وہ ریاست نہیں عدالت ہے تو وہ عدالت کی حیثیت سے بھی وہ سپریم کورٹ ہے جس سپریم کورٹ کے فیصلے کو قیامت تک کوئی عدالت چارج نہیں کرتی اور آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو چھوٹی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی نافذ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی نافذ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے اسے نہ سیشن کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے نہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے خلافت راشدہ کا قانون اگر قانون اگر وہ عدالت ہے تو اس کا قانون ہمارے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کی حیثیت رکھتا ہے اور تیسرا اعتراض چوتھا اعتراض اس پر یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام تو حقوق دیتا ہے اور تم اقلیتوں کے حقوق کر رہے تم اقلیتوں کے حقوق غصب کر رہے میں ایک بات واضح کر دوں ایک ہے حضور علیہ السلاط وسلام کی نبوت سے انکار ایک ہے حضور علیہ السلاط وسلام کی توہین یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں حضور علیہ السلاط وسلام کی نبوت سے انکار ہر اقلیت کا حق ہے لیکن حضور علیہ السلاۃ کی توہین کا حق ہم کسی کو دینے کے لیے ہیں کون سا قانون ہے جس میں توہین بھی ہم ہو کیا امریکہ کے اندر اوباما کی توہین اقلیتوں کا حق ہے کیا پاکستان کے اندر زرداری کی توہین حق ہے کسی ملک ملک کے کے اندر سربراہ کی توہین حق نہیں قرار دی جا سکتی اگر زرداری کی توہین کسی کا حق نہیں ہے اگر اوباما کی توہین کسی کا حق نہیں ہے تو کیا میرے آقا و مولا کائنات کے سردار محبوب رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی علیہ باللہ تعالی اتنی لوارث ہے تو اس کو گالیاں دینا عیسائیوں کا حق ہو اقلیتوں کا حق ہو یا اقلیتوں کا حق نہیں ہے انکار کریں عیسائی حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے اس ملک میں رہتے ہیں کسی کو اعتراض ہے نہیں بولیں ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے ہندو حضور علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر کے اس ملک میں رہتے ہیں کسی کو اعتراض ہے سکھ حضور علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر کے اس ملک میں رہتے ہیں کسی کو انکار ہے لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں حضور علیہ السلام کی عزت سے کھیلنے کا حق دیا جائے تمہیں حضور علیہ السلام کی ناموس پامال کرنے کا حق دیا جائے تمہارے ناپاک ہاتھ میرے پیغمبر کے مقدس دامن تک پہنچنے سے پہلے کاٹ دیے جائیں گے ہم اپنے پیغمبر کی تقدس اور اس کی عزت و عفت اور اس کی آبرو اور ناموس کا اس کی حفاظت کرنی جانتے ہیں اور ایک اعتراض اس پر یہ بھی کیا جا رہا ہے یہ عالمی قوانین کے خلاف ہے عالمی قوانین کے خلاف ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کھول کے بتا دوں ایک عالمی قانون وہ ہے جو میرے رب نے قرآن کی صورت میں ہمیں دیا ہے ایک عالمی قانون وہ ہے جو تمہاری اقوام متحدہ نے تمہیں دیا ہے میں اللہ کے قانون کے مقابلے میں اللہ کے عالمی قانون کے مقابلے میں تمہاری اقوام متحدہ کے عالمی قانون کو نہیں مانتا قانون میرا خدا قرآن کی صورت اس وقت پورے ملک کے اندر کچھ نام نہاد مذہبی لوگ کچھ سیکولر قوتیں اور کچھ قادیانی اس قسم کے اعتراضات لے کر پبلک کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام وسلام نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور عام طور پر یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے جی یہ رواداری کے خلاف ہے کیا مسلمانوں کے پیغمبر میں قوت برداشت نہیں تھی کہ اپنی توہین کرنے والے کاب ابن اشرف کو قتل کروا دیا کیا مسلمانوں کے پیغمبر کے اندر برداشت نہیں تھی کہ ابو رافع یہودی کو قتل کروا دیا کیا مسلمانوں کے پیغمبر کے اندر قوت برداشت نہیں تھی کہ ابن کو رسالت کے جرم میں میں قتل کرا دیا ان کو بتانا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کی دو حیثیتیں ہیں میرا پیغمبر نبی بھی ہے میرا پیغمبر ریاست کا حکمران بھی ہے پیغمبر بھی ہے اور ریاست کا ذرا آواز سے اور آواز سے اس لیے میرے پیغمبر نے دعوت اور حکومت دو کام کیے ہیں جہاں دعوت کی بات تھی میرے پیغمبر پہ پھینکا گیا پیغمبر نے برداشت کیا میرے پیغمبر پہ پتھر برسائے گئے میرے پیغمبر نے برداشت کیا میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے میرے پیغمبر نے برداشت کیا لیکن جب ریاست کی بات آئی تو ریاست کے لیے جب قانون دینے کی بات تھی فرمایا جاؤ جا کے کابی بن اشرف کو قتل کر دو وہاں قانون کی بات تھی وہاں ریاست کے تحفظ کی بات تھی ریاست کے ناموس کی بات تھی ابن اشرف کا قتل میرے پیغمبر نے ہمیں قانون سمجھانے کے لیے کرایا ہے ایمان والا یہ ہے قانون تمہارے لیے قیامت تک جو توہین رسالت کرے گا اس کی سزا قتل ہے قتل ہے قتل ہے کرنے والا سردار ہو اعلی عہدے پر فائز ہو اس کی سزا بھی قتل ہے کرنے والا مرد ہو اس کی سزا بھی قتل ہے کرنے والا اور کرنے والی عورت ہو اس کی سزا بھی قتل ہے اور کرنے والا کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا ہو اس کی سزا بھی قتل ہے واخر دعوانا الحمدللہ